تم سے اور کچھ نہ ہو سکا کم از کم ان مجاہدین کی مخالفت تو نہ کرتے کوئی آج ان مجاہدوں کو انڈیا کا ایجنٹ کہتا ہے نعوذ باللہ کوئی ان کو حکومت کا اعلی کار کہتا ہے کوئی ان کی گاڑیاں گنتا ہے کوئی ان کے بینک بیلنس چیک کرتا ہے خدا کی قسم یہ تو شہادتوں کے لیے جی رہے ہیں ان کے نزدیک گاڑیاں گدے جتنی حیثیت بھی نہیں رکھتی زندگی سے کیا لینا دینا یہی آج تمہارے محافظ ہے یہی آج تمہارا دین ہے یہی آج تمہارا ایمان ہے اگر یہ نہ ہو بتاؤ قرآن کی آیتوں پہ عمل کرنے والا کون ہوگا